حفظ قرآن کی دعا قرآن پاک کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کیجیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک بار ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنے حافظے کی شکایت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں میرے ذہن میں محفوظ نہیں رہتی جو سیکھتا ہوں یاد ہی نہیں رہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت سن کر فرمایا اے ابو الحسن میں تمہیں ایسی دعا کیوں نہ سکھا دوں جس کو پڑھ کر تم بھی فائدہ اٹھاؤ اور وہ بھی فائدہ اٹھائے جس کو تم یہ دعا سکھاؤ اور پھر جو بھی تم سیکھو وہ تمہارے دل میں جم جائے اور تمہیں یاد رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا تو ضرور سکھائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں فرمایا جمعہ کی رات میں یہ دعا پڑھو تین یا پانچ یا سات جمعہ راتوں میں برابر پڑھو خدا کے حکم سے یہ دعا تیر بہدب ثابت ہوگی اس ذات کی قسم جس نے مجھے دین حق دے کر بھیجا ہے مومن کی یہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پانچ یا سات جمعراتیں ہی گزری ہوں کہ اسی طرح پھر ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں چار آیتیں یاد کرتا لیکن جب دہراتا تو ذہن سے نکل جاتی اور اب یہ حال ہے کہ میں چالیس چالیس آیتیں یاد کرتا ہوں اور جب پڑھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا میرے سامنے خدا کی کتاب کھلی ہوئی رکھی ہے اسی طرح پہلے میں ایک حدیث سنتا اور جب دہرانے کی کوشش کرتا تو بھول جاتا اور اب یہ حال ہے کہ میں کتنی ہی حدیثیں سنتا ہوں اور جب دہراتا ہوں تو ایک حرف کی بھی غلطی نہیں ہوتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا رب کعبہ کی قسم ابو الحسن واقعی مومن ہے دعا پڑھنے کا تفصیلی طریقہ بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جمعہ کی رات میں یہ دعا پڑھو میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب ان سے دعائے استغفار کے لیے درخواست کی تو انہوں نے فرمایا میں ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا یعقوب علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جمعہ کی رات آنے پر میں تمہارے لیے استغفار کروں گا تو اے علی رضی اللہ تعالی عنہ تم جمعہ کی رات میں تحجد کے وقت اٹھو اس لیے کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے طبیعت اس وقت حاضر ہوتی ہے اور خدا کی طرف پوری یکسوئی ہوتی ہے اور اگر رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکو تو آدھی رات کو اٹھو اور اگر آدھی رات کو بھی نہ اٹھ سکو تو پھر ابتدائی رات میں چار رکعت نفل اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت الدخان اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور علی نیم سجدہ اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھو پھر جب اتحیات پڑھ کر سلام پھیر لو تو اچھے انداز میں خدا کی حمد و ثنا کرو اور نہایت اچھے طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام نبیوں پر درود و سلام بھیجو اور سارے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرو اور اپنے ان بھائیوں کے لیے استغفار کرو جو ایمان لانے میں تم پر سبقت لے گئے ہیں پھر آخر میں یہ دعا پڑھو اللہ وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تغسل به بدني فإنه لا يعني على الحق غير ولا ولا ولا يعطيه إلا إلا أنت حول قوة بالله العلي العظيم خدایا تو مجھے جب تک بھی زندہ رکھے اپنی رحمت سے ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور اپنی رحمت سے مجھے بے مقصد اور لگو باتوں سے دور رہنے کی قوت عطا فرما اور مجھے ان کاموں میں اچھی نظر اور بصیرت دے جن سے تیری رضا حاصل ہو اے خدا آسمان اور زمین کو بغیر مثال کے بنانے والے عظمت و احترام والے اور ایسا عظیم اقتدار رکھنے والے جس کے مقابلے میں آنے کا ارادہ بھی نہیں کیا جا سکتا اے خدا اے رحم کرنے والے میں تجھ سے تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے مجھے اپنی کتاب سکھائی اسی طرح مجھے اس کے حافظے کی بھی قوت دے اور مجھے اس کتاب کو پڑھنے کی اس طرح توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل ہو اے آسمان اور زمین کے موجد عظمت و احترام والے اور ایسا اقتدار رکھنے والے جس کے مقابلے کا ارادہ بھی نہیں کیا جا سکتا اے خدا بے پایا رحم کرنے والے میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی کتاب کی برکت سے میری آنکھوں کو روشن کر دے اور میری زبان پر اس کے الفاظ جاری کر دے اور میرے دل سے گھم اور گھٹن دور کر دے اور اس کی برکت سے اس کے لیے میرے سینے کو کھول دے اور اس کی برکت سے میرے جسم کو دھو کر پاک صاف کر دے تیرے سوا کوئی نہیں جو حق کے معاملے میں میری نصرت و حمایت کر سکے حق سے نوازنے والا بس تو ہی ہے گناہوں سے باز رہنے کی قوت اور نیکی پر جمنے کی طاقت خدا ہی سے مل سکتی ہے جو بڑا ہی بلند اور بہت ہی عظمت والا ہے